مسلمان سب سے پہلے تو نے ظلم کا آغاز کیا ورنہ میں اس آسمان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ہم سے لڑ سکے کسی مشرق ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ہم پہ حکومت کر سکے کسی کافر نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ہم پہ میزائل چلا سکے دنیا والوں مجھے چھوٹے ہوئے ایک سال قتل ہوا انڈیا کے چودہ سو بانوے فوجیوں کو واسل جہنم کر چکا ہوں الحمدللہ